حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے کے ڈھیر پر آئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا پھر آپ نے پانی منگوایا اور وضو کیا اس وضو میں آپ نے اپنے موضوع پر فرمایا امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے شیخ مسدد نے کہا کہ راوی حدیث حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس موقع پر میں آپ سے دور ہٹنے لگا تو آپ نے مجھے بلایا حتیٰ کہ میں آپ کے قریب آ گیا اور آپ کے پیچھے ایڑیوں کے پاس کھڑا ہو گیا سننے ابو داود حدیث نمبر تیئیس